السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is third of forty five lectures on digital logic design ان شاء اللہ اچھے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ہم سیکوینشل سرکٹ پہ بات کر رہے ہیں سیکوینشل سرکٹس میں بھی لیچرز اینڈ فلپ آپ سے بات ہو رہی ہے فلپ فلاپس اور لیچز جو ہیں فنڈامنٹل ایک بلڈنگ بلاک ہے جس طرح ہم نے کمبینیشن سرکٹس میں بات کی تھی جو گیٹس تھے وہ فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس تھے ان کو جوڑ کے آپ ایک بڑا کمبینیشن سرکٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سیکوینشل سرکٹ میں جو بیسک کمپوننٹ ہے وہ فلپ فلاپ یا لیچ ہے ان کو آپس میں جوڑ کے ہم بڑے سیکوینشل سرکٹس بنا سکتے ہیں آج ان ڈسکشن جو ہے سیکوینشل سرکٹس پہ کنٹینیو رہے گی اس سے پہلے کہ ہم آج کی ڈسکشن شروع کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کور کیا تھا پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن اپنی شروع کی تھی ڈی فلپ فلپ سے ڈی فلپ فلپ کی اپلیکیشن ہم نے دیکھی تھی ایک پہلی جو اپلیکیشن تھی basically data storage data storage میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم ڈی لیچ بھی استعمال کر سکتے ہیں پر ڈی لیچ میں جو پرابلم تھا کہ اس کا جو انیبل ان پٹ جب تک وہ آن رہے گا یا ایکٹیو رہے گا ڈی ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ چینج ہوتی رہے گی اگر تو کیو آؤٹ پٹ پہ بھی وہ چینج ہوتا رہے گا اس میں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈی فلپ فلپلوپ اگر یوز کریں تو وہ بڑے پرسائز ٹائم انٹرول پہ جو بھی انفارمیشن ان پٹ پہ ہوگی وہ لیچ ہو جائے گی اس طرح ہم نے ایک اور اپلیکیشن دیکھی تھی ڈی لیچ کی جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اے ایل یو جو ہے اس کے ساتھ اسٹوریج ایلیمنٹس چاہیے تو اسٹوریج ایلیمنٹس آپ ڈی فلپ فلپلوپ سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں basically multiple D flip flops ہوں گے جن جن کی ساروں کی جو کلاک ان پٹ ہے وہ آپس میں ٹائٹ ٹوگیدر ہے یا کنیکٹڈ ٹوگیدر ہے سو دیٹ مینس کہ اگر ایک ایٹ بٹ انفارمیشن آپ نے اسٹور کرنی ہے تو آپ کو ایٹ ڈی فلپ فلاپس چاہیے یہ جو ایٹ ڈی فلپ فلپ کا مجموعہ ہے یا چار ڈی فلپ فلاپس کا مجموعہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر فور بٹ رجسٹر یا ایٹ بٹ رجسٹر تو اے ایل یو جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے کمبینیشن سرکٹ ہے پر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ فلپ شاپس کی ضرورت ہے وہ ساتھ میں کونیکٹ کرنے پڑیں گے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس اگر یہ رجسٹرس ہیں تو آپ اس میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس میں ایک جو اور ہم نے اپلیکیشن ڈی فلپ کی دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اے سنکونس ان پٹس جو ہیں ان کو سنکونائز کیسے کرنا ہے بیسکلی جو آپ کا فلپ فلوپ سرکٹ ہے یا جو سیکوینشل سرکٹ ہے وہ کلاک کی مدد سے چل رہا ہے تو جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ کلاک جو ہے اس کو سنکونائز کر رہی ہے ایکسٹرنل جب ان پٹ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کسی وقت بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سو so وہ جو آؤٹ پٹ آئے گا وہ ضروری نہیں کہ کلاک کے ساتھ سنکونازڈ ہو تو اس کو کیسے سنکنائز کریں گے بیسکلی ہم نے ایک سرکٹ دیکھا تھا جس میں ایک ڈی فلپ فلپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہم جو ایکسٹرنل پٹ ہے اس کو سنکنائز کر کے جو آگے ہمارا ڈیجیٹل سرکٹ ہے اس میں فیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی جے کے فلپ فلوپ جے کے فلپ فلوپ جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ similar to S R flip flop S R flip flop میں ایک جو اسٹیٹ تھی اگر ون ون ہو ایس ون ہو آر ون ہو تو جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انویلڈ ہے کیونکہ دونوں آؤٹ پٹ جو ہیں کیو کیو بار جو ہیں وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایس اور آر جو ہے اگر ون ہو یہ ہم اسٹیٹ اپلائی نہیں کریں گے جے کے فلپ فلوپ میں جو ہے ایس جو ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں جے سے اور آر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم کے سے سو so, اگر جے ون ہو کے ون ہو تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیشہ ٹاگل ہو جائے گا اگر کیو ون ہے زیرو ہو جائے گا اگر کیو زیرو ہے وہ ون ہو جائے گا سو جے کے فلپ فلاپ میں کوئی انویلڈ اسٹیٹ نہیں ہے سو so, یہ جو فلپ شاپ ہے جے کے فلپ فلپ یہ بہت کامنلی یوز ہوتا ہے سیکوینشل سرکٹ میں بجائے کہ آپ ایسا فلپ فلپلاپ کو یوز کریں آپ جے کے فلپ فلپلاپ کو یوز کریں نیکسٹ ہم نے جے کے فلپ فلپلاپ کی ایپلیکیشن ڈسکس کی تھی ایک جو اپلیکیشن تھی کہ آپ کے پاس سیکوینس الگ سے ٹو ان پٹس ہیں ان میں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیجیٹل سرکٹ ہے وہ کام کرے اگر اے ان پٹ پہلے آئے بی ان پٹ بعد میں آئے اگر بی ان پٹ پہلے آ جاتی ہے اے ان پٹ بعد میں آتی ہے پھر آپ کا ڈیجیٹل سرکٹ کام نہیں کرے سو so, سیکوینس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ جے کے فلپ فلپ یوز کر سکتے ہیں سرکٹ ہم نے اسٹڈی کیا تھا جو امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے جے کے فلپ فلپ کی وہ ہے as a frequency divider as a shift register and as a counter تو یہ تین مین اپلیکیشن ہیں جے کے فلپ فلپ کی فریکوینسی ڈیوائڈر ہم نے بات کی تھی کہ جو بھی کلاک ان پٹ آپ اپلائی کریں گے اس کی کوئی فریکوینسی ہوگی تو اگر آپ جے کے فلپ فلوپ کو ٹاگل موڈ میں کنفیگر کر دیں ٹاگل موڈ یہ ہے کہ جے کو ون پہ پرماننٹلی کنیکٹ کر دیں اور کے ان پٹ کو بھی ون uh, پہ پرماننٹلی کنیکٹ کر دیں سو so, جب بھی آپ کی کلاک ان پٹ آئے گی جب بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ہائی ٹو لو یا لو ٹو ہائی جے کے فلپ فلپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو سے ون ہو جائے گا یا ون سے زیرو ہو جائے گا تو دیٹ مینس اگر آپ جے کے فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹ پہ اگر آپ جو ہے اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک کلاک ملے گی جس کی فریکوینسی جو ہے وہ ہاف ہے ان پٹ کلاک کی فریکوینسی سے اسی طرح اگر آپ دو جے کے فلپ فلوپ آپس میں کونیکٹ کر دیں تو آپ کو مزید ڈیوائڈ بائی ٹو فریکوینسی مل جائے گی آؤٹ پٹ پہ جے کے فلپ فلوپ کو آپ یوز کر سکتے ہیں as a shift register shift register ہم نے بتایا تھا کہ چار پانچ یا جتنے بھی ہیں جے کے فلپ فلوپ آپس میں کونیکٹ کریں گے ایک اینڈ سے آپ ڈیٹا فیڈ کریں گے تو وہ جو شفٹ رجسٹر ہے اس انفارمیشن کو یا تو لیفٹ شفٹ کر دے گا یا رائٹ شفٹ کر دے گا اگین ہم نے سرکٹ دیکھا تھا ایک ڈیٹا ان پٹ تھا جو پہلے فلپ فلپ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا ادھر سے ہم ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور جو چار بیٹ شفٹ رجسٹر تھا اس ساری انفارمیشن کو رائٹ right شفٹ کر رہا ہے سو فور کلاک پلسز میں فور بیٹس شفٹ ہو رہا ہے آخر میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ فلپ فلاپ سے آپ ایک کاؤنٹر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کی ہم نے ڈیٹیل تو نہیں دیکھی تھی سرکٹ بھی نہیں دیکھا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ جو فریکوینسی ڈیوائڈر کا سرکٹ ہے اس سے ملتا جلتا کاؤنٹر کا سرکٹ ہے امید ہے کہ آپ نے ہینڈ آؤٹس میں جو ڈائگرام بنا ہوا وہ دیکھا ہوگا جو بک میں انفارمیشن ہے وہ پڑی ہوگی اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں آئندہ آگے اگلے والے لیکچر میں ہم کاؤنٹرس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے آج ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں اے سنکونس ان پٹ سے ابھی تک جو بات ہو رہی تھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایس آر فلپ فلوپ لے لیں یا ڈی فلپ فلوپ لے لیں یا جے کے فلپ فلوپ لے لیں ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ چینج آئے گا اب یہ چینج کب آتا ہے جب بھی کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے سب کلاک اگر لو سے ہائی ہو یا ہائی سے لو ہو تب جے کے فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ یا ایس آر فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ یا ڈی فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی اکارڈنگلی آپ کے آؤٹ پٹ پہ وہ چینج آئے گا اگر کلاک نہیں ہے تو کوئی چینج نہیں آئے گا جو پچھلی انفارمیشن ہے فلپ فلپ پہ وہ مینٹین رہے گی اب آپ اگر سوچیں کہ آپ کا کوئی ایک سیکوینشل سرکٹ ہے جس میں آپ فلپ فلوپ لگائے ہوئے ہیں یا کاؤنٹر ایک بنایا ہوا آپ نے اب کاؤنٹر کو آپ ری سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں زیرو زیرو زیرو زیرو پہ آپ ریزیوم کریں گے چار بیڈ کا کاؤنٹر ہے تو زیرو زیرو زیرو زیرو پہ کیسے ریسیٹ کریں گے یا تو آپ ایک طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان پٹ اپلائی کرتے رہیں وہ آہستہ آہستہ انکریمنٹ کرتا جائے گا اور الٹیمیٹلی وہ زیرو پہ پہنچ جائے گا سو آپ کا کاؤنٹر ریسیٹ ہو گیا آپ ادھر سے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اب اس میں ٹائم زیادہ لگے گا لیٹ سے چار بیڈ کا کاؤنٹر ہے اور آپ کا جو کاؤنٹر ہے اسٹیٹ ٹو پہ سیٹ ہوا ہوا زیرو زیرو ون زیرو پہ تو اب اس کو زیرو پہ سیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری کلاک پلسز اپلائی کرنے پڑیں گی الٹیمیٹلی وہ ریسیٹ ہو جائے گا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی میکینزم ہونا چاہیے جس سے فلپ فلوپ جو ہے اسٹریٹ اوے ریسٹ یا زیرو زیرو زیرو اسٹیٹ پہ آ جائے وہ کیسے ہوگا بیسکلی ہم اے اے سنکونس سنکونس کو یوز کریں گے اب ہے ہے کیوں کیا چیز اور اس کو اے ان انپٹ کیوں کہتے ہیں جو جے اور کے پٹس ہیں ان کو سنکونس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو انپٹ ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کلاک پہ کلاک ہوگی تو ان پٹ کام کریں گے کلاک نہیں ہوگی تو ان پٹ کام نہیں کریں گے اے ان پٹس میں کلاک پہ ڈیپینڈینسی نہیں ہے اے پہ جو بھی آپ انفارمیشن اپلائی کریں گے وہ امیڈیٹلی آؤٹ پٹ پہ اس اس کا کا چینج ہو جائے گا افیکٹ ہوگا نظر آئے گا کلاک پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اے ان پٹس ہیں ان کی پرائرٹی جو ہے وہ سنکونس پٹ سے زیادہ ہے اے ان پٹس بیسکلی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جو ہے پری سیٹ ان پٹ کہیں گے دوسرا جو ہے کلیئر ان پٹ ہے نارملی یہ ایکٹیو لو ہوتے ہیں پری سیٹ ان پٹ پہ اگر ہم زیرو اپلائی کریں تو فلپ uh, فلوپ کے آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا اس کو سیٹ کر دے گا دیٹ مینس کیو جو ہے ون پہ چلا جائے گا اسی طرح اگر کلیئر انپٹ پہ ہم زیرو اپلائی کریں کیونکہ ایکٹیو لو انپٹ ہے نا تو اگر ہم زیرو اپلائی کریں تو کیو آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا وہ اسٹیٹ زیرو پہ چلا جائے گا کلیئر ہو رہا ہے یا ریسٹ ہو رہا ہے اب جیسے ہم نے بتایا کہ پری ان انپٹ پہ یا کلیئر ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن اپلائی کریں گے وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی کلاک پہ سو so, اب جب بھی اپروپریٹ انفارمیشن اپلائی کریں گے یا تو آپ کا فلپ فلپ سیٹ ہو جائے گا یا ریسیٹ ہو جائے گا آئیے اس کا سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں اس میں اگین سرکٹ ڈائگرام جب آپ دیکھیں گے تو یہ ملتا جلتا ہے جو جے کے فلپ فلپ ہم نے پہلے پڑھا اس سے اس میں جو ہم نے چینج کیا ہے جو پری ان انپٹ ہے وہ ایک ایڈ کی ہے اور کلیئر انپٹ وہ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے اور ان دونوں جو سگنلس ہیں یہ واپس فیڈ بیک بھی ہو رہے ہیں جو پہلے والے گیٹس ہیں جہاں جے اور کے ان اٹیچڈ ہیں سو so, آئیے ذرا سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں J K flip flop with synchronous preset and clear input جیسا کہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے بیسکلی یہ سرکٹ ڈائگرام ہے جے کے فلپ فلپ کا NAND gate three and four پہ جے پٹ اور کے ان پٹ اور کلاک ان پٹ ہے کورس یہ کلاک ان پٹ جو ہے ایج ٹریگرڈ ہے جو انفارمیشن ایج ڈیٹیکشن سرکٹ کی انفارمیشن ادھر نہیں دکھائی گئی اسی طرح آؤٹ پٹ پہ آپ کو نائن گیٹ ون نظر آ رہا ہے اور نائن گیٹ ٹو نظر آ رہا ہے ان کے آؤٹ پٹ پہ کیو اور کیو بار آؤٹ پٹ دکھایا گیا ہے دو اے ان انپٹ سگنل ایڈ کیے ہوئے پری سیٹ ود اے بار جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایکٹیو لو سگنل ہے اسی طرح کلیئر ود اے بار یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ بھی ایکٹیو لو سگنل ہے سو سیٹ سگنل کو نائن گیٹ ون کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کو نائن گیٹ فور کے ان پٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا گیا اسی طرح جو کلیئر ان پٹ ہے اس کو نائن گیٹ ٹو کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا اور ساتھ میں نائن گیٹ تھری کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ سرکٹ کام کیسے کرتا ہے اب ایزیوم کریں کہ جے جو ہے اس کو ہم نے ون پہ سیٹ کیا اور کے کو زیرو پہ سیٹ کیا اسی طرح کیو کو ون پہ سیٹ کیا ہوا کیو بار کو زیرو پہ سیٹ کیا ہوا اب ون جے ہے اور کے بھی ون ہے جو ہی کلاک آئے گا تو کیو کو ون ہو جانا چاہیے کیو بار کو زیرو ہونا چاہیے کیونکہ جے ون کے زیرو مینس یہ سیٹ کر رہا ہے اسی طرح اگر کیو زیرو ہو کیو ون کیو بار جو ہے وہ ون ہو جے ون ہو کے زیرو ہو جب بھی کلاک پلس آئے گا تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون پہ سیٹ ہو جانا چاہیے کیو جو ہے وہ ون پہ چلا جائے گا اب اگر آپ اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں سو کلیئر کرنے کے لیے پری سیٹ ان پٹ پہ آپ لاجک ون اپلائی کریں گے اور کلیئر ان پٹ پہ آپ لاجک زیرو اپلائی کریں گے جو ہی آپ logic zero clear input پہ اپلائی کریں گے آپ کا جو نین گیٹ ٹو ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو بار وہ ہو جائے گا ون اور اگر نائن گیٹ ون کو دیکھیں اس کے ایک انپٹ پہ جو پری سیٹ انپٹ سے آ رہا ہے وہ تو ون ہے اب جے اور کے کو اگر دیکھیں کلیئر کیونکہ آپ نے زیرو لاجک اپلائی کیا ہے جس کی وجہ سے نائن گیٹ تھری کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو جائے گا نائن گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ ون ہے نائن گیٹ فور کا آؤٹ پٹ کیا ہے اس کے سارے جو ان پٹس ہیں وہ ون ہیں ایکسپٹ فار کے جو زیرو ہے سو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہو جائے گا ون نین گیٹ فور کا جو آؤٹ پٹ ون ہے اس سے نین گیٹ ٹو کے کیو بار آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ نین گیٹ ٹو کا جو کلیئر ان پٹ ہے وہ زیرو ہے سو so اس کا جو آؤٹ پٹ ہے کیو بار وہ ون رہے گا اب اگر آپ نین گیٹ ون کو دیکھیں اس کا جو ایک ان پٹ ہے جو پری سیٹ کے ساتھ ہے وہ ون ہے نین گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی ون ہے اور جو کیو بار سے آؤٹ پٹ آ رہا ہے وہ بھی ون ہے سو نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے کیو وہ زیرو ہو جائے گا سو کلیئر کو زیرو کرنے سے جو جے کے فلپ فلوپ ہے وہ ریسیٹ ہو رہا ہے کیو جو ہے زیرو پہ جا رہا ہے اسی طرح اگر آپ اس کو پری سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایزیوم کریں کہ کیو آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ہے کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے اب آپ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ مینس کیو کو ون کرنا چاہ رہے ہیں اور کیو بار کو زیرو کرنا چاہ رہے ہیں جے کے پہ کچھ بھی ہو اگر پری سیٹ کو آپ زیرو کر دیں so straight away NAND gate one کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو جائے گا کیونکہ پری سیٹ ڈائریکٹلی کونیکٹڈ ہے نینڈ گیٹ ون کے ان پٹ کے ساتھ اب اگر آپ نینڈ گیٹ ٹو کو دیکھیں اس کا کلیئر ان پٹ تو ون ہے دوسرا جو کیو سے ان پٹ کونیکٹڈ ہے وہ بھی ون uh, ہو گیا ہوا ہے اور جو نینڈ گیٹ فور کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ون ہے کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں انیشلی جو پری سیٹ پن ہے وہ کنیکٹڈ ہے نین گیٹ فور کے ان پٹ کے ساتھ پری سیٹ کیونکہ آپ نے زیرو کیا ہے سو نین گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو گیا سو so, اگر تینوں ون ہوں نین گیٹ کے ان پٹ پہ نین گیٹ ٹو کے ان پٹ پہ تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا سو so, اگر پری سیٹ سگنل کو آپ لاجک زیرو کریں گے جے کے فلپ فلوپ کا جو کیو آؤٹ پٹ ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے ون پہ اب جیسے ہم نے دیکھا پری سیٹ کو آپ ایکٹیویٹ uh, کریں یا کلیئر ان پٹ کو ایکٹیویٹ کریں کلاک کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ یہ اپروپریٹ ان پٹ سپلائی کریں گے پری سیٹ پہ یا کلیئر پہ جو جے uh, کے کا آؤٹ پٹ ہے وہ سیٹ یا ریسیٹ ہو جائے گا ابھی ہم نے دیکھا اے سنکونس ان پٹس پری سیٹ اور کلیئر ان پٹس اے سنکونس ان پٹس جو ہیں وہ ان کی پرائرٹی ہے سنکونس ان پٹس پہ اور یہ ڈیپینڈ جو ہے کلاک پہ بھی نہیں کرتے سنکونس پٹس جو ہیں وہ کلاک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں یہ کلاک uh, پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے اب ان دونوں کی مدد سے پری سیٹ انپٹ اور جو کلیئر انپٹ ہے ہم جو ہے جے کے فلپ فلاپ کو سیٹ یا کلیئر کر سکتے ہیں یہ اے سیکنس جو انپٹس ہیں یہ ڈی فلپ فلپ پہ بھی اویلیبل ہیں اور جے کے فلپ فلاپ پہ بھی اویلیبل ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کا لاجک سمبل جو جے کے فلپ فلاپ ہے جس کے ساتھ اے ان انپٹس ہیں وہ ہم لاجکلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسری چیز ہم نے دیکھنی اس کا جو فنکشن ٹیبل ہے یا ٹروت ٹیبل ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اس میں اگر پی سیٹ زیرو ہو کلیئر زیرو ہو پھر کیا کرے گا اگر پی سیٹ ون ہے کلیئر زیرو ہے پھر کیا کرے گا اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹائمنگ ڈائگرام ٹائمنگ ڈائگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک جے کے فلپ فلپ نارمل آپریشن کر رہا ہے دیٹ مینس سنکرونس انپٹس پہ آپ نے کچھ ڈیٹا اپلائی کیا ہوا کلاک سگنلز آ رہے ہیں اگر اس ادھر آپ پری سیٹ پٹس کو ایکٹیویٹ کر دیں پری سیٹ اور کلیئر پٹ کو تو اس سے کیا افیکٹ ہوگا سو آئیے ان تینوں چیزوں کو ذرا دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں لاجک سمپل جو ہے جے کے فلپ فلپ کا with a sequence put again جیسا کہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے اس کا سمپل جو ہے جے کے فلپ فلپ سے کافی ملتا جلتا ہے اس میں دو ہم نے پٹس ایڈ کیے ہیں پری سیٹ جو ایکٹیو لو شو کیا ہوا ہے ببل کے ساتھ اسی طرح کلیئر ان پٹ جو لو شو کیا ہوا ہے ببل کے ساتھ سو صرف یہی چینج ہے سو نارمل جے کے فلپ فلوپ اور جے کے فلپ فلپ جس میں اے سنگونس ان میں صرف یہی چینج ہے پری سیٹ اور کلیئر پٹ پینس ہیں آئیے اب فنکشن ٹیبل یا ٹوٹ ٹیبل دیکھتے ہیں جے کے فلپ فلپ کا جس کے دو سنکونس ان پٹس ہیں ان پٹ پہ آپ کو پری سیٹ اور کلیئر کالمس نظر آ رہے ہیں سو so, اگر پری سیٹ زیرو ہو اور کلیئر زیرو ہو سو یہ جو ہے یہ انویلڈ اسٹیٹ ہے کیونکہ پری سیٹ اگر زیرو ہو دیٹ مینس آپ نے پری سیٹ کو ایکٹیو کیا یا آپ جے کے کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر کلیئر زیرو ہو دیٹ مینس آپ نے کلیئر کو ایکٹیو کیا آپ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ دونوں اسٹیٹس ایک وقت میں پاسبل نہیں یا آپ پری سیٹ کریں گے یا کلیئر کریں گے سو زیرو زیرو جو ہے وہ انویلڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو آپ اپلائی نہیں کریں گے اب پری سیٹ اگر زیرو ہے کلیئر ون ہے کیونکہ پری سیٹ بھی ایکٹیو لو ہے اور کلیئر بھی ایکٹیو لو ہے سو اس کا مطلب ہے جو آؤٹ پٹ ہے کیو آؤٹ پٹ وہ ون ہو جائے گا اسی طرح اگر پری سیٹ ہے کلیئر زیرو ہے تو اب کیا ہوا کلیئر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا سو so اس کا مطلب ہے جو آؤٹ پٹ کیو ہے وہ زیرو ہو جائے گا یا جے کے فلپ ری ریسٹ ہو گیا اب اگر پری سیٹ ون ہے کلیئر ون ہے تو نہ آپ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں نہ آپ اس کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو so اس موڈ میں آپ سنکونس ان پس استعمال کر رہے ہیں سو اگر آپ نے نارمل جے کے فلپ فلوپ کو یوز کرنا ہے وتھ تو پری سیٹ کو اور کلیئر کو ون اور ون پہ رکھیں گے اگر پری سیٹ اور کلیئر پٹ ایکٹیو ہائی ہوتے تو پھر نارمل آپریشن کرنے کے لیے پری سیٹ کو اور کلیئر کو زیرو زیرو پہ رکھا جاتا اب دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام ایک جے کے فلپ فلپ کا جس کے اے سنکونس پری سیٹ اور کلیئر پٹس ہیں ٹی ون انٹرول پہ کلاک لو سے ہائی جا رہا ہے یہ جو جے کے فلپ فلپ دکھایا گیا ہے وہ پوزیٹو ایج ٹریگرڈ ہے سو ٹی ون پہ کلاک لو سے ہائی جا رہا ہے جے ون ہے کے زیرو ہے سو اس کا مطلب ہے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جانا چاہیے سو جیسا کہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے ٹی ون پہ کیو آؤٹ پٹ لو سے ہائی جا رہا ہے اب ٹی ٹو انٹرول پہ جو اے سنکونس ان پٹس ہیں اس کا جو پری سیٹ والا ان پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا زیرو ہو گیا کلیئر جو ہے وہ ہائی ہے اب اس کا مطلب ہے جو جے کے فلپ فلوپ کا آؤٹ پٹ ہے کیوں اس کو سیٹ ہو جانا چاہیے اب کیونکہ ٹی ون انٹرول میں آلریڈی سیٹ تھا تو وہ ٹی ٹو میں بھی وہ سیٹ رہے گا اب یہ سیٹ کب تک رہے گا ٹی تھری تک رہے گا اس کے بعد بھی سیٹ ہے کیونکہ جو سنکونس جو ان پٹس ہیں وہ کام کریں گے interval T one T four اسی طرح ٹی فائیو ٹی سیون پہ جب کلاک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے سو so, اگر آپ ٹی فور پہ دیکھیں کلاک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس وقت جے زیرو ہے اور کے ون ہے سو so اس کا مطلب ہے کیو آؤٹ پٹ کو ریسٹ ہو جانا چاہیے زیرو پہ چلا جانا چاہیے سو ٹی فور انٹرول کے بعد آپ کو کیو آؤٹ پٹ پہ لاجک زیرو نظر آ رہا ہے اسی طرح انٹرول ٹی فائیو پہ اگر آپ دیکھیں سو جے اور کے ان پٹس ویلڈ ہیں دونوں ون ہیں جبکہ جو اے سنکونس ان پٹس ہیں پری سیٹ اور کلیئر وہ کام نہیں کر رہے دونوں ون اسٹیٹ پہ ہیں سو اس کا مطلب ہے کلاک ٹرانزیکشن uh, پہ کیو آؤٹ پٹ اسٹیٹ کو زیرو سے ون پہ چلا جانا چاہیے ٹاگل ہو جانا چاہیے کیونکہ جے اور کے ان پٹس جو ہیں وہ ون اینڈ ون ہیں ٹی سکس ٹائم انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں کلیئر ان پٹ جو ہے اے سنکونس ان پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا so that means T six interval پہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جانا چاہیے اب یہ کلاک ٹرانزیکشن جو ہو رہا ہے ٹی سیون سے اس سے پہلے ہوا ہے جیسا کہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے کیو آؤٹ پٹ زیرو پہ چلا گیا ہوا ہے تو that means clear input کی پرائرٹی ہے جے uh, اور کے ان پٹ پہ اور کلاک ان پٹ پہ ٹی سیون پہ کلاک uh, ٹرانزیکشن ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کلیئر ان پٹ ابھی بھی ایکٹیو ہے اور لاجک لو ہے سو یہ ٹی ایٹ انٹرول تک ایکٹیو uh, ہے اس کے بعد اگر ٹی نائن انٹرول پہ دیکھیں پری سیٹ ان پٹ اور کلیئر ان پٹ انیکٹیو ہو گئے دونوں لاجک ہائی ہیں جے ان پٹ زیرو ہے کے ان پٹ ون ہے سو اس کا مطلب ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ آؤٹ پٹ کو زیرو ہو جانا چاہیے کیونکہ پہلے سے یہ زیرو آ رہا ہے تو ٹی نائن انٹرول کے بعد بھی زیرو پہ ہی رہے گا انٹرول ٹی ٹین پہ اگر آپ دیکھیں جے ون ہے کے ون ہے جو اے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں سو جو پریویس ڈیٹ ہے کیو اس سے یہ ٹاگل ہو جانا چاہیے ٹی ٹین پہ آپ کو کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون نظر آ رہا ہے اب ٹی الیون انٹرول پہ کلیئر اگین ایکٹیو ہو گیا سو so اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہے اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے سو ٹی الیون پہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو پہ چلا گیا ٹی الیون اور ٹی ٹویلو انٹرول میں کلاک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو اے سنکونس کلیئر ان پٹ ہے اسی طرح اگر آپ ٹائم انٹرول ٹی تھرٹین پہ دیکھیں اس وقت جے زیرو ہے کے ون ہے سو اس کو ریسیٹ ہونا چاہیے uh, سیٹ اور کلیئر پٹ جو ہیں ان ایکٹیو ہیں ٹی فورٹین انٹرول پہ preset input active ہو گیا so that means T thirteen پہ جو لاجک لو اسٹیٹ ہے اس سے لاجک ہائی پہ چلا جانا چاہیے سو ٹی فورٹین پہ کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ لاجک ہائی چلا گیا دیٹ مینس سیٹ ہو گیا انٹرول ٹی ففٹین پہ کلاک ٹرانزیکشن سے پہلے جو کلیئر ان پٹ ہے اے سی کون سے ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اس کا مطلب ہے جو کیو آؤٹ پٹ ہے اس کو ریسٹ ہونا چاہیے سو ٹی ففٹین پہ آؤٹ پٹ ریسٹ ہو گیا اب یہ جو کلیئر ان پٹ ہے یہ ایکٹیو رہ رہا ہے ٹی سکسٹین انٹرول کے بعد تک سو so, آپ کو کیوں آؤٹ پٹ پہ زیرو مل رہا ہے سو ٹی سکسٹین پہ جو کلاک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس سے آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی ہم نے دیکھا ایک جے کے فلپ فلپ جس کے پری سیٹ ان پٹ اور کلیئر ان پٹ انپوٹ ہے ان پٹس ہیں ٹائمنگ ڈائگرام دیکھا تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ اگر آپ جے کے پہ جو بھی انفارمیشن ہو کلاک ٹرانزیکشن بھی ہو رہا ہو رہا ہو جب بھی آپ پری سیٹ یا پٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے اس کا افیکٹ امیڈیٹلی آپ کو کیو آؤٹ پٹ پہ نظر آئے گا کمرشلی جو جے کے فلپ فلپس ہیں اویلیبل فلپ فلپس ہیں یا ڈی فلپ فلپس ہیں ان وہ بھی ان پری سیٹ اور کلیئر ان پٹ کے ساتھ اویلیبل ہیں سو آپ ان کو آپ خرید کے یوز کر سکتے ہیں سرکٹس میں آگے جو ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں master slave flip flop master slave flip flop ہے کیا بیسکلی یہ جو فلپ فلپ ہے اب آپسلیٹ ہو گیا اب یوز نہیں ہوتا اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ہم بڑی آسانی سے جو ایچ ٹریگٹ جے کے فلپ فلاپ ہے جو اب تک ابھی پڑھتے آ رہے ہیں master slave flip flop basically دو جے کے فلپ فلپس کو اگر آپ آپس میں جوڑ لیں ایک جو جے کے فلپ فلپ ہے اس کے آؤٹ پٹ جو ہیں دوسرے جے کے فلپ فلاپ کے ان پٹ پہ آپ کنیکٹ کر دیں تو یہ بن جائے گا ماسٹر سلیو فلپ فلاپ جو پہلا فلپ فلپ ہے جے کے فلپ فلپ اس کو ماسٹر کہیں گے جو دوسرا والا ہے اس کو ہم سلیو کہیں گے ماسٹر فلپ فلپ جو ہے وہ کلاک ایچ پہ یا کلاک ٹرانزیشن پہ کام نہیں کرتا بلکہ یہ جو ہے ایک پلس پہ کام کرتا ہے سو اگر آپ کلاک سگنل کو دیکھیں وہ ہائی سے لو ہوگا پھر دوبارہ ہائی ہوگا پھر لو ہوگا اور اس طرح ہائی لو ہوتا رہے گا اگر ایک آپ کو دیکھیں آپ سو جب وہ کلاک ہائی ہوتا ہے اس وقت ماسٹر سرکٹ کام کرتا ہے اور جو بھی ان پٹ آپ جے اور کے ان پٹس پہ اپلائی کر رہے ہیں وہ جو ہے اسٹور ہو جائے گا ماسٹر جے کے فلپ فلپ سرکٹ میں اب جو ہی کلاک سگنل ہائی سے لو ہوتا ہے تو وہ جو لو uh, والا پیریڈ ہے لاجک لو والا اس میں جو سلیو سرکٹ ہے جے کے فلپ والا وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ماسٹر سرکٹ ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے سو so, جب دوبارہ سے کلاک ہائی ہوتا ہے تو اس میں آؤٹ پٹ پہ آپ کو ایک نئی ویلیو آ جاتی ہے اور جو ماسٹر uh, والا جے کے فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ لیچ ہو جائے گی سو so, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ایج ٹریگرڈ فلپ فلپ سے تو ایج ٹریگرڈ فلپ فلپ میں جب کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس وقت ان پٹس جو ہیں وہ اسٹور ہو جاتے ہیں آؤٹ پٹ پہ چینج ہو جائے گا ماسٹر فلپ فلپ کے کیس میں جب کلاک سگنل ہائی ہے تو ماسٹر سرکٹ کام کر رہے ہیں جو بھی ان پٹس ہیں وہ ماسٹر کے آؤٹ پٹ پہ اسٹور ہو گئے جو ہی جو کلاک پلس ہائی سے لو ہوا جو master J K flip flop کے آؤٹ پٹ ہیں وہ امیڈیٹلی سلیو کے ان پٹ پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں اور سلیو کے آؤٹ پٹ پہ وہ اسٹور ہو جائیں گے آئیے یہ دیکھتے ہیں یہ ماسٹر سلیو uh, جو ہے فلپ فلپ ہے اس کا سرکٹ کیسے ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے ٹائمنگ ڈائگرام کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے سرکٹ کو بھی دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ماسٹر سلیو فلپ فلپ کے سرکٹ کو جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ master slave flip flop circuit جو ہے اس میں دو جے کے فلپ فلاپ کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا پہلے ہم سلیو فلپ فلپ سرکٹ کو دیکھتے ہیں so NAND gate seven eight five and six اس سرکٹ کو اگر آپ دیکھیں یہ بیسکلی ایک J flip flop uh, circuit ہے جو کلاک ان پٹ ہے وہ انورٹر سے آ رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے یہ بتایا کہ یہ ایچ ٹریگرڈ نہیں ہے یہ لیول ٹریگرڈ ہے دیٹ مینس کلاک اگر ہائی ہوگا یا لو ہوگا تب کام کرے گا سو so, اگر آپ سلیو کو دیکھیں یہ کیونکہ جو کلاک سگنل ہے اس کا انورٹڈ ورژن اس کے نائن ایٹ سیون اور ایٹ پہ آ رہا ہے سو دیٹ مینس اگر کلاک زیرو ہوگا تب یہ کام کرے گا اور اگر کلاک ون ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گا اسی طرح اگر ماسٹر آپ سرکٹ کو دیکھیں اس میں NAND gate three four one and two ہیں بیسکلی یہ بھی ایک جے کے فلپ فلوپ ہے جو لیول ٹریگرڈ ہے ایچ ٹریگرڈ نہیں ہے اس کا جو کلاک ان پٹ ہے وہ ڈائریکٹلی نائن گیٹ تھری اور فور کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے ایک اور جو اس میں چینج ہے وہ ہے کیو آؤٹ پٹ سگنل کو اگر دیکھیں وہ واپس فیڈ بیک کے تھرو کونیکٹ ہوا ہوا ہے نائن گیٹ فور کے ساتھ اور اسی طرح جو کیو بار آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ کونیکٹ ہوا ہے نائن گیٹ تھری کے ان پٹ پہ اب اگر آپ دیکھیں کلاک سگنل اگر ہائی ہو تو نائن گیٹ تھری کے ان پٹ پہ ون ہوگا اور نائن گیٹ فور کے ان پٹ پہ ون ہوگا اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جے ان پٹ پہ کیا ہے کے ان پٹ پہ کیا ہے کیو پہ کیا ہے کیو بار پہ کیا ہے یہ ڈٹرمن کریں گے نائن گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ کیا ہے اور نائن گیٹ فور کا آؤٹ پٹ کیا ہے اگر کلاک زیرو ہو جائے تو نائن گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ اور نائن گیٹ فور کا آؤٹ پٹ دونوں ون ہو جائیں گے اگر آپ کو یاد ہو ایس آر لیچ جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے اگر لیچ کے ان پٹ پہ دونوں ون ہو تو اس کے آؤٹ پٹ جو ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا سو دیٹ مینس اگر کلاک زیرو ہو نینڈ گیٹ ون کے آؤٹ پٹ پہ اور نینڈ گیٹ کے نینڈ گیٹ ٹو کے آؤٹ پٹ پہ جو بھی انفارمیشن اسٹور ہے وہ انچینج رہے گی اسی طرح اگر سلیو سرکٹ کو آپ دیکھیں اگر کلاک جو ہے لو ہے سو انورٹ ہو کے وہ ہائی ہو جائے گی نین گیٹ سیون پہ کلاک ان پٹ جو ہے وہ ہائی ہوگا اور نین گیٹ ایٹ کے ان پٹ پہ کلاک ہائی ہوگا سو اب ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ دوسرا جو ان پٹ ہے جو نین گیٹ ون کے آؤٹ پٹ سے کنیکٹڈ ہے اور نین گیٹ ٹو کے آؤٹ پٹ سے کنیکٹڈ ہے ان پہ ون ہے یا زیرو ہے سو نین گیٹ سیون اور نین گیٹ ایٹ کا آؤٹ پٹ ڈپینڈ کرے گا نین گیٹ ون اور نین گیٹ ٹو کے آؤٹ پٹ پہ اگر یہ دونوں آؤٹ پٹس ون ہو جاتے ہیں that means NAND gate seven کا آؤٹ پٹ اور نائن گیٹ ایٹ کا آؤٹ پٹ دونوں ون ہو جاتے ہیں تو کیو اور کیو بار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ پرانی اسٹیٹ کو مینٹین رکھے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ ماسٹر سلیف فلپ فلپ کام کیسے کرتا ہے آپ ایزیوم کریں کہ کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے Q bar output zero ہے نائن گیٹ ون کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ون ہے نائن گیٹ ٹو کا آؤٹ پٹ وہ بھی زیرو ہے جے ان پٹ ون ہے اور کے ان پٹ زیرو ہے جو ہی کلاک پوزیٹو ہوا سو نینڈ گیٹ تھری اور نینڈ گیٹ فور کے آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا نینڈ گیٹ فور کا آؤٹ پٹ تو امیڈیٹلی ون ہو جائے گا کیونکہ کے زیرو ہے نینڈ گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے کیو بار پہ کیا ہے کیو بار کیونکہ زیرو ہے سو نینڈ گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ بھی ون ہو جائے گا اب نین گیٹ ون کے ان پٹ پہ اور نین گیٹ ٹو کے ان پٹ پہ دونوں ونس ہیں so that means NAND gate one کا آؤٹ پٹ اور نین گیٹ ٹو کا آؤٹ پٹ وہ مینٹین رہے گا ون اور زیرو پہ کلاک سگنل کا جو ہی نیگیٹو ہاف شروع ہوگا سو اس میں جو سلیو سرکٹ uh, ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا نین گیٹ سیون کے ان پٹ پہ اور نین گیٹ ایٹ کے ان پٹ پہ جو کلاک کا سگنل آ رہا ہے وہ ون ہو جائے گا اب کیونکہ نین گیٹ ون کا آؤٹ پٹ ون تھا اور نین گیٹ ٹو کا آؤٹ پٹ جو زیرو تھا اب نینڈ گیٹ ایٹ کے آؤٹ پٹ پہ ون ہو جائے گا اور نینڈ گیٹ سیون کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہو جائے گا کیونکہ دونوں ان ونز ہیں اب اگر آپ ایسا لیچ کو دوبارہ سے یاد کریں اس میں نینڈ گیٹ فائیو کا جو ان پٹ ہے وہ زیرو ہے نینڈ گیٹ سکس کا ان پٹ جو ہے وہ ون ہے سو آؤٹ پٹ جو ہے نینڈ گیٹ فائیو کا وہ سیٹ ہو جانا چاہیے ہو جانا چاہیے کیو جو ہے وہ ون ہو جائے گا اور کیو بار جو ہے زیرو ہو جائے گا so that means initially Q one تھا کیو بار زیرو تھا جے ہم آپ نے ون اپلائی کیا کے زیرو اپلائی کیا تو اس کو سیٹ ہو جانا چاہیے سو so, پہلے سے ہی سیٹ تھا تو after the the application of clock signal Q set ہی رہے گا اب دوسرا اس کا آپشن دیکھ لیں اگر کیو زیرو ہے اور کیو بار ون ہے اور نینڈ گیٹ ون کا جو ان پٹ ہے وہ ون ہے اور نینڈ گیٹ ٹو کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے اب جے ون آپ نے اپلائی کیا کے زیرو اپلائی کیا نائن گیٹ فور کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو جائے گا کیونکہ کے ان پٹ زیرو ہے اب اگر نائن گیٹ تھری کو دیکھیں جے ان پٹ جو ہے وہ ون ہے کیو بار آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے اور کلاک جو ان پٹ ہے وہ بھی ون ہے سو نائن گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اب نائن گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ زیرو ہے نائن گیٹ فور کا آؤٹ پٹ ون ہے سو نائن گیٹ ون کا آؤٹ پٹ کیا ہو جانا چاہیے سیٹ ہو جانا چاہیے ون پہ چلا جانا چاہیے اور نائن گیٹ ٹو کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو پہ چلا جانا چاہیے اب نیگیٹو ہاف سائیکل میں سلیو سرکٹ ایکٹیویٹ ہو گیا اب سلیو سرکٹ جب ایکٹیویٹ ہوا ہے نائن گیٹ سیون کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو پہ چلا جائے گا اور نائن گیٹ ایٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون پہ جا رہا ہے اب اس سے کیو اور کیو بار پہ کیا فرق پڑے گا کیو جو پہلے زیرو تھا اب وہ سیٹ ہو رہا ہے ون پہ چلا جائے گا اور کیو بار جو ون پہ تھا وہ اب چینج uh, ہو کے زیرو پہ جا رہا ہے سو اگین کیو پہ کچھ بھی ہو جے جو ہی ون ہوگا کے زیرو ہوگا آؤٹ پٹ سیٹ ہو رہا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں truth table master slave J K flip کا کلاک انپٹ پہ کلاک ٹرانزیشن نہیں ہو رہا اس لیے پلس لکھا ہوا ہے دیٹ مینس ہائی یا لو پہ یہ کام کرے گا جے ان پٹ کے ان پٹ دکھائے گئے اگر جے زیرو ہے کے زیرو ہے کیو آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں ہوگا اسی طرح جے زیرو ہے کے ون ہے آؤٹ پٹ ریسٹ ہو جائے گا زیرو پہ چلا جائے گا جے اگر ون ہے کے زیرو ہے آؤٹ پٹ سیٹ ہو جائے گا اور جے ون ہے اور کے ون ہے تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو جائے گا اگر زیرو ہے تو ون ہو جائے گا اگر ون ہے تو زیرو ہو جائے گا جیسے کہ ٹو ٹیبل میں دکھایا گیا ادھر کلاک ٹرانزیشن پہ کام نہیں ہو رہا پلس پہ کام ہو رہا ہے اور جے کے کا جو آپریشن ہے وہ بالکل ایکزیکٹلی وہی ہے جو ایچ ٹریگر فلپ فلپ کا ہے اب دیکھتے ہیں timing diagram master slave J K flip flop کا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا اس میں دو جے کے فلپ فلپ کام کر رہے ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں سو جو ماسٹر جے کے فلپ فلپ ہے وہ پازیٹو ہاف میں کام کرتا ہے اور جو سلیو فلپ فلپ ہے وہ نیگیٹو ہاف میں کام کرتا ہے ٹی ون سے لے کے ٹی ٹو انٹرول میں کلاک سگنل جو ہے ہائی ہے دیٹ مینس کہ ماسٹر والا جے کے فلپ فلاپ ہے وہ کام کر رہا ہے اور سلیو والا فلپ فلپ ہے وہ جو وہ ڈسیبل ہے اب جیسے ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ کلاک استعمال نہیں کریں جو ٹرانزیشن ہے اس اس کو استعمال نہیں کریں اور لیول کو استعمال کریں so T one T two interval میں جے کے ان پٹ پہ جو بھی چینج آ رہی ہے وہ اینڈ میں لچ ہو جائے گی دیٹ مینس ٹی ٹو سے جب کلاک ہائی سے لو جا رہا ہے تو سلیو ان پٹ پہ وہ انفارمیشن آئے گی سو ٹی ٹو انٹرول کے قریب اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلے زیرو تھا وہ ون ہو گیا سو ٹو پہ جب ہائی سے لو سگنل جا رہا ہے تو انفارمیشن جو سلیو ان پٹ پہ کیا آئے گی ون ون آئے گی ون زیرو نہیں آئے گی اب انٹرول ٹو ٹو ٹی سے لے کے ٹی تھری کو اگر دیکھا جائے سلیو سرکٹ انیبل ہے سو جو انفارمیشن لچ ہوئی ہے وہ ہے one one so that means output پہ جو پریویس اسٹیٹ تھی وہ ٹاگل ہو جانی چاہیے اب پریویس اسٹیٹ کیا تھی لاجک زیرو نظر آ رہا ہے کیو آؤٹ پٹ پہ سو ٹی تھری کے بعد وہ لاجک ہائی ہو جانا چاہیے اب اگر آپ انٹرول ٹی تھری سے ٹی فور کو دیکھیں اس میں پوزیٹو ہاف میں ماسٹر جو جے کے فلپ فلپ ہے وہ ایکٹیو ہے اور نیگیٹو کلاک ہاف میں سلیو uh, پورشن uh, جو ہے وہ ایکٹیو ہے اگر پازیٹو ہاف میں دیکھیں جے uh, جو ہے وہ ون پہ چلا گیا ہے اور کے جو ہے زیرو پہ چلا گیا ہے اب جو ہی یہ پوزیٹو ہاف سے نیگیٹو ہاف کی طرف کلاک سگنل گیا تو سلیو کے ان پٹ پہ ان پٹ ون آ رہا ہے جے ان پٹ پہ ون آ رہا ہے اور کے ان پٹ پہ زیرو آ رہا ہے so that means at the end of interval T four output پہ کیو جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ون رہنا چاہیے سو so جیسے کہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے ٹی فور انٹرول کے بعد کیو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہی رہ رہا ہے اسی طرح اگر آپ انٹرول ٹی فائیو سے ٹی سکس کو دیکھیں پوزیٹو ہاف میں جے زیرو ہے اور کے ون ہو گیا ہے جو ہی کلاک سگنل پوزیٹو سے نیگیٹو ہاف میں گیا سلیو ان پٹ پہ جے زیرو اور کے ون آ رہا ہے so that means T six interval میں آؤٹ پٹ کو زیرو ہونا چاہیے جو کہ نظر آ رہا ہے اسی طرح ٹی سکس اور ٹی سیون انٹرول میں پوزیٹو ہاف میں جے ون پہ چلا گیا اور کے بی کے زیرو پہ چلا گیا سو so, اس کا مطلب ہے کہ جو ہی کلاک سگنل پوزیٹو سے نیگیٹو میں گیا سلیو کے ان پٹ پہ جے ون مل رہا ہے اور کے زیرو مل رہا ہے اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو جانا چاہیے لاجک لو سے لاجک ہائی پہ چلا جانا چاہیے اسی طرح اگر آپ ٹی سیون ایٹ انٹرول کو دیکھیں ٹی ایٹ سے ٹی نائن انٹرول کو دیکھیں ٹی نائن اور ٹی ٹین سے دیکھیں ڈپینڈنگ آن دی جے کے ان پٹس اور کلاک کا پوزیٹو ہاف اور نیگیٹو ہاف میں جو بھی انفارمیشن ہے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹس چینج ہو رہے ہیں ابھی ہم نے ماسٹر سلیف کا سرکٹ دیکھا اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا ماسٹر سلیف فلپ فلپ جو ہے وہ اب ابسلیٹ ہو گیا اس میں ایک تو یہ ہے کہ دو فلپ فلپس لگے ہوئے جس کی ضرورت نہیں ہے سو ہم بڑی آسانی سے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ایچ فلپ سے نیکسٹ جو ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے operating characteristics of flip flops so میں آپ کو یاد ہو جب ہم کمبنیشن لاجک uh, پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ گیٹس کے آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں تو اس میں پاور ڈسپیشن دیکھی تھی فریکوینسی رسپانس دیکھا تھا اور بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں اسی طرح فلپ فلاپس جیسے ہم نے بتایا یہ فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس ہیں تو ان کے بھی آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس امپورٹنٹ ہیں اب آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس uh, میں کوئی چار پانچ چیزیں آتی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں جب بھی ہم سرکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کیریکٹرسٹکس کو uh, سامنے رکھنا ہوگا ایک جو امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہے وہ پروپیگیشن ڈیلے ہے پروپیگیشن ڈیلے جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی بیسکلی جب بھی آپ ان پٹ سگنل اپلائی کرتے ہیں جو آؤٹ پٹ پہ جو چینج آ رہا ہے وہ ایک ڈیلے کے بعد آئے گا فوراً امیڈیٹلی آؤٹ پٹ پہ وہ چینج آپ کو نظر نہیں آئے گا کچھ ڈیلے ہوگا اب آپ اگر آپ فلپ ففتھ کو ذہن میں رکھیں اب کتنے قسم کے ہم ان پٹ سپلائی کر سکتے ہیں بیسکلی ایک تو کلاک ان پٹ ہے جو سنکونس ان پٹ ہے کلاک پہ جو ہی ٹرانزیکشن ہوگا جے کے پہ جو بھی ویلو ہوگی اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ پہ چینج آ رہا ہے سو ہم جو پروپگیشن ڈیلے ہے وہ میئر کر رہے ہیں with respect to the clock positive triggered ہو سکتا ہے نیگیٹو ایچ ٹریگڈ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو کیو آؤٹ پٹ پہ چینج آ رہا ہے اس کو ہم پروپگیشن ڈیلے کہیں گے اگر output low to high ہو رہا ہے تو اس کا ایک پروپیگیشن ڈیلے کا ایک نمبر ہوگا جو بتا رہا ہوگا low to high propagation delay اور اگر ہائی سے لو چینج ہو رہا ہے آؤٹ پٹ پہ تو وہ اگین ایک propagation delay T P high to low H L سے ڈینوٹ کریں گے دوسرا جو چینج ہو رہا ہے وہ ہے اے پری سیٹ ان پٹ سے اور اے سیکونس کلیئر ان پٹ سے سو so, اگر آپ سیٹ کو زیرو کرتے ہیں تو کیا ہوگا جو آپ کا کیو آؤٹ پٹ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا ون پہ چلا جائے گا سو so, یہ بھی ایک پروپگیشن ڈیلے ہوگا آپ جو ہی پری سیٹ ان پٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے امیڈیٹلی آؤٹ پٹ پہ چینج نہیں آئے گا کچھ پروپیگیشن ڈیلے کے بعد چینج آئے گا سو so, ایک یہ پیرامیٹر ہے جو ڈیٹا شیٹس میں لکھا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے اسی طرح اگر اے سنکونس کلیئر ان پٹ کو دیکھیں جو ہی آپ کلیئر ان پٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے آؤٹ پٹ جو ہے ایک دم سے زیرو پہ نہیں جائے گا کچھ پروپیگیشن ڈیلے کے بعد کچھ ڈیلے کے بعد وہ ہوگا سو so اگین یہ بھی ایک پیرامیٹر ڈیٹا شیٹس میں لکھا ہوتا ہے اس میں سو so آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروپیگیشن ڈیلیز ہیں اور ٹائمنگ ڈائگرامس ہیں یہ کیسے ڈیفائن ہوئے پہلا جو پروپیگیشن ڈیلے ہے وہ ہے with respect to clock and the Q output جب لو ٹو ہائی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اب کلاک کا جو ہے پوزیٹو ایج ہو سکتا ہے یا نیگیٹو ایج ہو سکتا ہے کیو آؤٹ پٹ کا لو ٹو ہائی ٹرانزیشن کو دیکھا جاتا ہے so T P L H یہ بتا رہا ہے low to high transition of the output جب کلاک پوزیٹو ایج ٹریگرڈ ہو یا لو نیگیٹو ایج ٹریگڈ ہو اور یہ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا ففٹی پرسینٹ مارک سے میئر کیا جاتا ہے دوسرا جو ٹائمنگ ڈائگرام ہے وہ ہے propagation delay with respect to edge of the clock اور high to low transaction of the Q output جیسا کہ نظر آ رہا ہے کلاک جو ہے لو سے ہائی جا رہا ہے یہ ہائی سے لو بھی جا سکتا تھا جس کی وجہ سے کیو پہ چینج آ رہا ہے اب کیو جو ہے وہ ہائی سے لو جا رہا ہے اس لیے یہ جو پیرامیٹر ہے اس کو ہم لکھتے ہیں T P H L H L means high to low transition ہو رہی ہے اور یہ جو ڈیلے ہے یہ میئر کر رہے ہیں ہم ففٹی پرسینٹ مارکس کلاک کے ففٹی پرسینٹ مارکس ہے اور کیو جو ہے ہائی سے لو ہو رہا ہے اس کے ففٹی پرسینٹ مارکس ہے تیسرا جو پروپیگیشن ڈیلے ہے وہ ہے with respect to the a pre pre set set in in put put جیسے ہم نے بتایا تھا ایکٹیو لو ہے سو جو ہی یہ ہائی سے لو جائے گا کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ لو سے ہائی پہ سیٹ ہو جائے گا کیو آؤٹ پٹ سیٹ ہو رہا ہے سو یہ جو پروپیگیشن ڈیلے ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں T P L H low سے ہائی جا رہا ہے اگین ففٹی پرسینٹ مارکس سے میئر کرتے ہیں اسی طرح جو چوتھا پروپیگیشن ڈیلے ہے جب کلیئر اے ان پٹ کو آپ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں ہائی سے لو جا رہا ہے سو so, اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا امیڈیٹلی آف کورس نہیں ہوگا کچھ ڈیلے کے بعد ہوگا وہ جو ڈیلے ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے ٹی پی ایچ ایل سے ایچ ایل مینس ہائی سے لو ہو رہا ہے اور اگین یہ بھی ففٹی پرسینٹ مارکس سے میئر کیا جاتا ہے دو اور جو امپورٹنٹ آپریٹنگ کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہے سیٹ اپ ٹائم اور hold time setup time یہ کہتا ہے کہ آپ جب کلاک اپلائی کرتے ہیں ایک ٹریکٹ فلپ فلپ کے اس وقت آپ کے جو انپٹس ہیں جے ان پٹ اور کے ان پٹ وہ اسٹیبل ہونے چاہیے دیکھیں اگر آپ کا کلاک سگنل آیا اور اسی وقت جے ان پٹ اور کے ان پٹ بھی چینج ہو رہے ہیں تو آؤٹ پٹ پہ کیا آئے گا یو آر ناٹ شیور کیونکہ جے ان پٹ اور کے ان پٹ اسٹیبل نہیں ہے وہ اس وقت چینج ہو رہے ہیں سو so, ضروری ہے کہ جب بھی کلاک ان پٹ پہ چینج ہو ٹرانزیشن ہو ہائی سے لو ہو یا لو سے ہائی ہو جے کے ان پٹ جو ہیں وہ اسٹیبل ہوں پہلے سے ادھر انفارمیشن اسٹیبل ہو یا سیٹ ہو اب یہ کتنا ٹائم پہلے سیٹ ہو اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ اپ ٹائم سو ایک منیمم ٹائم ہے جو بتا رہا ہے کہ اتنے نینو سیکنڈ پہلے جے ان پٹ اور کے ان پٹ وہ سیٹ ہونے چاہیے اسٹیبل ہونے چاہیے کلاک آنے سے پہلے کلاک کی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اب یہ ضروری نہیں کہ جے فلپ فلوپ کا سیٹ اپ ٹائم ہو ہر فلپ فلوپ کا سیٹ اپ ٹائم ہوگا اسی طرح جو ہول ٹائم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کلاک ٹرانزیکشن کے بعد بھی جو ان پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے کچھ دیر کے لیے تاکہ وہ جو انٹرنل سرکٹری ہے اس کو وہ یوز کر سکے اب آپ کی اگر کلاک ٹرانزیکشن ہوئی آپ جو ان پٹ پہ ہے وہ انفارمیشن امیڈیٹلی چینج کر سکتے ہیں سو دیٹ uh, کر دیتے ہیں سو so اس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ جو ہے آپ کا گارنٹیڈ نہیں ہے سو ہول ٹائم مینس ایک منیمم ٹائم جس کے لیے آپ کو انفارمیشن اسٹیبل رکھنی ہوگی کلاک ٹرانزیکشن کے بعد سو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں کا timing diagram setup time اور ہولڈ ٹائم ٹائمنگ ڈایاگرام میں ایک ڈی فلپ فلپ کا سیٹ اپ ٹائم دکھایا گیا ہے ڈی انپٹ جو ہے زیرو سے ہائی ہو رہا ہے اور کلاک پٹ جو ہے وہ کچھ دیر بعد زیرو سے ہائی ہو رہا ہے دیٹ پوزیٹو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اب سیٹ اپ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈی انپٹ ہے وہ کلاک ٹرانزیکشن سے کے ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے اسٹیبل ہو جائے سو so وہ کتنے دیر پہلے اسٹیبل ہوگا وہ میئر کرتے ہیں ہم ٹی ایس سے اس سے اگر کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کیو آؤٹ پٹ پہ انفارمیشن جو آ رہی ہے اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے اس سے اگر زیادہ ہوگا تو آف کورس آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا گارنٹیڈ ہوگا دوسرا جو ٹائمنگ ڈائگرام دکھایا گیا اس میں ہولڈ ٹائم دکھایا گیا ڈی فلپ کا اس ڈائگرام میں clock transaction low to high transaction positive transaction ہو رہی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ڈی ان پٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ہائی سے لو جا رہا ہے اب یہ کتنی دیر کے بعد چینج ہو سکتا ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹی ایچ سے ٹی ہول ٹائم سے سو یہ منیمم ٹائم ہے جس ٹائم کے لیے آپ کو ڈی ان پٹ اسٹیبل رکھنا پڑے گا آفٹر دی کلاک ٹرانزیکشن اگر اس سے پہلے چینج ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیو آؤٹ پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ گارنٹیڈ انفارمیشن نہیں ہے وہ ون بھی ہو سکتی ہے زیرو بھی ہو سکتی ہے اگر ٹی ہولڈ ٹائم جو ہے اس سے زیادہ دیر تک اگر آپ ان پٹ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اسٹیبل آؤٹ پٹ ہوگا سو بہرحال ایک منیمم ہولڈ ٹائم ہر فلپ فلپ کے لیے بتایا جاتا ہے ایک اور جو امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے یا کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے میکسیمم آپریٹنگ فریکوینسی ہر فلپ فلاپ کو ایک میکسیمم فریکوینسی پہ آپریٹ کرایا جا سکتا ہے اس سے اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہ پراپرلی آپریٹ نہیں کرے گا بیسکلی کیوں نہیں کرے گا وہ پروپگیشن ڈیلے کی وجہ سے جو ہی کلاک پہ ٹرانزیکشن ہوگا آؤٹ پٹ پہ چینج آئے گا وہ کچھ ڈیلے کے بعد آئے گا جو ہے پروپگیشن ڈیلے جو ہے اس فلپ فلاپ کا وہ ڈٹرمن کرے گا اگر آپ فریکوینسی کو اتنا بڑھا دیں کہ وہ جو پروپگیشن ڈیلے ہے اس سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے فلپ فلاپ پراپرلی کام نہیں کرے گا ابھی اس کا آؤٹ پٹ چینج ہی نہیں ہوا اور ان پٹ پہلے سے چینج ہو رہا ہے سو so ایک میکسیمم فریکوینسی جو ہے آپریٹنگ فریکوینسی وہ ہر فلپ فلاپ کے لیے بتائی جائے گی اور اسی پہ وہ جو سیکوینس سرکٹ ہے وہ آپریٹ کرے گا ایک اور جو امپورٹنٹ آپریٹنگ کریکٹرسٹک ہے وہ ہے pulse width pulse width basically بتا رہا ہے کہ جو کلاک سگنل ہے اس کی پلس کتنی ہے کلاک جو جیسے آپ نے دیکھا ہے ہائی سے لو ہو رہا ہے ہائی سے لو ہو رہا ہے اب وہ ہائی ٹائم کتنا ہے اور لو ٹائم کتنا ہے دوسرا جو پلس ہم اپلائی کرتے ہیں وہ اے سنکونس پری سیٹ ان پٹ پہ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ نے فلپ فلپ کو سیٹ کرنا ہے سو پری سیٹ پہ آپ ایک زیرو اپلائی کریں گے اور پھر واپس ون پہ کر دیں گے اسی طرح جب آپ نے فلپ فلپ کو ری سیٹ کرنا ہے اے سنکونسلی تو جو کلیئر ان پٹ ہے اس پہ بھی ایک پلس اپلائی کریں گے نارملی وہ ون پہ ہوگا شارٹ ڈیوریشن کے لیے زیرو کریں گے اور پھر ون پہ لے آئیں گے سو so, اگر آپ ایک فلپ فلاپ کو دیکھیں کلاک ان پٹ پہ ایک پلس اپلائی ہوتی ہے پری سیٹ انپٹ پہ ایک پلس اپلائی ہوتی ہے اور کلیئر ان پٹ پہ پلس اپلائی ہوتی ہے سو ڈیٹا شیٹ جو ہیں فلپ فلاپ میں ان تینوں پلس کی وتھ دی ہوتی ہے کہ کلاک کا جو ہائی ٹائم ہے وہ کتنا ہے اور لو ٹائم وہ کتنا ہے اسی طرح جو پری سیٹ جو سگنل ہے اس کا پلس وتھ کتنا ہے کلیئر جو ان پٹ سگنل ہے اس کی پلس وتھ کتنی ہے اگر پلس وتھ جو ہے اس سے کم ہوگی اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہے لٹ سے کلیئر ان پٹ جو ہے اب اگر آپ نے کلیئر کرنا ہے تو وہ جو ان پٹ زیرو ہے وہ فائیو نینو سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے اگر آپ ون نینو سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں تو کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ زیرو پہ سیٹ ہو جائے گارنٹیڈ نہیں ہے اس لیے آپ کو پلس وتھ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فلفل کرنی ہوگی آخر میں ایک اور امپورٹنٹ جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے پاور ڈیسیپیشن جیسا کہ ہم نے کمبینیشن لاجک میں دیکھا تھا ڈفرنٹ گیٹس جو ہیں وہ کچھ کرنٹ کنزیوم کرتے ہیں کچھ پاور ڈسیپیٹ کرتے ہیں اسی طرح فلپ فلپس جو ہیں وہ بھی بیسکلی گیٹس سے مل کے بنے ہوئے ہیں یہ بھی پاور ڈسیپیٹ کریں گے اب اگر آپ ایک بڑا سارا سرکٹ بنانا چاہ رہے ہیں سیکوینشل سرکٹ کا اس میں بہت سارے فلپ فلپس ہوں گے اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے ٹوٹل پاور ریکوائرمنٹ وہ ڈیٹرمن کرنی ہے کیونکہ پاور ریکوائرمنٹ جب ڈیٹرمن کریں گے تو اتنے سائز کی آپ پاور سپلائی کنیکٹ کرنی ہوگی سو ہر فلپ فلپ کی ایک پاور ریکوائرمنٹ یا پاور ڈسیپیشن بتائی جاتی ہے سو اگر آپ کے سرکٹ میں دس فلپ فلپس ہیں تو ہر کی پاور ریکوائرمنٹ انٹو ٹین کر کے آپ کے پاس ٹوٹل پاور ریکوائرمنٹ آ جائے گی اور اکارڈنگلی آپ کو اتنی پاور سپلائی کنیکٹ کرنی پڑے گی ابھی ہم نے آپریٹنگ کریکٹرسٹکس دیکھے ایک فلپ فلپ کے سو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جب بھی آپ کوئی بھی فلپ فلپ یوز کریں گے کسی سرکٹ میں تو اس کے ساتھ ایک ڈیٹا شیٹ ہوگی ڈیٹا شیٹ میں یہ سارے جتنے بھی آپریٹنگ کریکٹرسٹکس ہیں یہ ادھر لکھے ہوں گے تو ان کو آپ دیکھ کے آپ اپنا سرکٹ ڈیزائن کریں گے ابھی تک ہم بات کر رہے تھے فلپ شاپس پہ اور لیچز پہ اور یہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بائی اسٹیبل ملٹی وائبریٹرز بھی ان کو کہا جاتا ہے اسٹیبل بیسکلی دو اسٹیبل اسٹیٹس ہیں یا ون یا زیرو سو کسی ایک اسٹیٹ میں اگر اس کو ہم کنفیگر کر دیں تو وہ اسٹیٹ جو ہے ریٹین رہے گا اگر کیو آؤٹ پٹ زیرو ہے وہ کیو آؤٹ پٹ زیرو ہی رہے گا جب تک آپ ان پٹ دوبارہ سے چینج نہ کریں اگر کیو آؤٹ پٹ ون ہے تو وہ ون اسٹیٹ میں ہی رہے گا جب تک آپ کیو جو ان پٹ ہے اس کو چینج نہ کریں سو دیٹس وائی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبل ایک اور قسم کا سرکٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں monostable monostable means one state basically اس میں ایک ہی اسٹیبل اسٹیٹ ہے دیٹ مینس سے زیرو سو وہ ہمیشہ زیرو پہ رہے گا جب بھی ہم اس کو ٹریگر کرتے ہیں تھرو اے کلاک پلس تو یہ کیا ہوگا ایک اپنی uh, دوسری اسٹیٹ میں چلا جائے گا جو کہ اسٹیبل نہیں ہے سو زیرو اسٹیبل ہے ٹریگر کیا ون اسٹیٹ پہ چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جائے گا اب یہ کتنی دیر تک انسٹیبل اسٹیٹ میں رہتا ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے ایک رجسٹر اور ایک کیپیسٹر سے سو یہ جو مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ایکسٹرنلی ایک رجسٹر لگاتے ہیں اور ایک کیپیسٹر لگاتے ہیں ان دونوں کی ویلو سے وہ جو پلس ہے انسٹیبل اسٹیٹ ہے اسٹیٹ ون وہ کتنی دیر تک رہے گی وہ آر اینڈ سی کی ویلو ڈٹرمن کرے گی اب مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر یوز کہاں کرتے ہیں اب ڈیجیٹل سرکٹس میں آپ کو کافی دفعہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ایک سوئچ کو آن کریں جس کی وجہ سے ایک پلس کچھ ڈیوریشن کے لیے جنریٹ ہو اس کے بعد وہ ختم ہو جائے نارملی سرکٹس کو آپ نے ریسیٹ کرنا ہے تو ادھر یہ استعمال ہو رہا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر جو ہے اس کا سرکٹ کیسا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے اور یہ کیسے ایک اسٹیٹ میں رہتا ہے اور ٹمپرریلی دوسری ایک انسٹیبل اسٹیٹ میں جائے گا اور واپس اپنی اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر کا سرکٹ ڈایا اس کو ون شاٹ بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایک نور گیٹ ہے ایک اس کا ان پٹ ہے اور ایک انورٹر ہے جس کا آؤٹ پٹ اس نور گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بیچ میں ایک جو نار گیٹ ہے اور انورٹر ہے اس کے درمیان ایک کیپیسٹر ہے اور ایک رجسٹر ہے رجسٹر کا ایک اینڈ جو ہے پلس فائیو وولٹ کے ساتھ کونیکٹڈ ہے اب نارمل اسٹیٹ میں جو نار گیٹ کا ان انپٹ ہے وہ زیرو ہے جو آؤٹ پٹ ہے نارتھ گیٹ کا وہ بھی زیرو ہے سو نارتھ گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو جائے گا نارتھ گیٹ کا آؤٹ پٹ جب ون ہوگا تو انورٹر جو ہے یا ناٹ گیٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کو زیرو رکھ دے گا سو اسٹیبل اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو ہی رہے گی اب آپ اگر ایک ٹریگر پلس اپلائی کریں نار گیٹ کے ان پٹ پہ جو لو سے ہائی ہو رہی ہے اب نارتھ گیٹ کا ان پٹ جو ہے وہ ہائی ہے دوسرا ان پٹ جو ہے جو نارتھ گیٹ سے کنیکٹڈ ہے وہ زیرو ہے سو نار گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اب نار گیٹ کا آؤٹ پٹ جب زیرو ہوگا تو کیپیسٹر کا ایک اینڈ جو ہے وہ گراؤنڈ ہو جائے گا اور وہ اب چارج ہونا شروع ہو جائے گا ناٹ گیٹ کے ان پٹ پہ لاجک زیرو ملے گا ناٹ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون پہ چلا جائے گا اب کیونکہ ناٹ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے ناٹ گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب ٹریگر پلس جو ہے وہ تو ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے اپلائی کی تھی اب اس کی وجہ سے دوسرا جو ان پٹ ہے ناٹ گیٹ کا وہ ون ہو گیا جو کہ کنیکٹڈ ہے ناٹ گیٹ کے آؤٹ پٹ سے اب نور گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو مینٹین رہے گا اب یہ کتنی دیر تک زیرو مینٹین رہے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیپیسٹر کتنی دیر میں چارج ہوتا ہے سو so, جو کیپیسٹر کا چارجنگ ٹائم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے رجسٹر کی ویلو اور کیپیسٹر کی ویلو اس کو ہم کہتے ہیں R C time constant so یہ تھوڑی دیر میں کیپیسٹر جو ہے چارج ہو جائے گا 5 وولٹ پہ جو ہی یہ 5 وولٹ پہ چارج ہوگا جو ناٹ گیٹ ہے اس کے ان پٹ پہ لاجک ہائی آ جائے گا ناٹ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ لاجک زیرو ہو جائے گا دیٹ مینس یہ کچھ دیر کے لیے اس کا آؤٹ پٹ انسٹیبل اسٹیٹ میں لاجک ون میں رہا ہے اور جب یہ کیپیسٹر چارج ہو گیا اس کے آؤٹ پٹ جو ہے واپس اسٹیبل اسٹیٹ یا زیرو پہ چلی گئی جو ہی ناٹ گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو پہ جائے گا نور گیٹ کے دونوں ان پٹ جو ہیں وہ لاجک زیرو پہ چلے جائیں گے نور گیٹ کا آؤٹ پٹ بھی ون ہو جائے گا آئیے اس کا ذرا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں انٹرول ٹی ون پہ ہم نے ایک ٹریگر پلس اپلائی کی جو کہ جیسا کہ دکھایا گیا ہے بڑے ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہائی ہے اس کے بعد فوراً ہی لو ہو گئی ہے جو ہی یہ ہائی ہوئی output of NOR gate جو ہے وہ لو ہو جائے گا کیونکہ نار گیٹ کا ایک ان پٹ جو ہے وہ ون پہ ہے اب output of NOR gate جو ہے وہ زیرو پہ رہے گا کچھ دیر کے لیے ٹی ون سے ٹی ٹو تک بیسکلی وہ لو پہ ہے اب جیسا کہ ہم نے اوپر سرکٹ میں دیکھا ہے جو ہی output of NOR gate low ہو جاتا ہے کیپیسٹر جو ہے چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے ان پٹ آف نار گیٹ کا جو ٹائمنگ ڈائگرام دکھایا گیا اس میں کیپیسٹر چارج ہو رہا ہے تو لاجک زیرو سے وہ آہستہ آہستہ ایکسپونینشلی وہ پوزیٹو کی طرف جا رہا ہے یا ہائی وولٹیج کی طرف جا رہا ہے جو ہی وہ پلس فائیو تک چارج ہو جائے گا تو output of not gate جو ہے وہ ون سے زیرو ہو گیا سو ٹائم جو ٹائم پیریڈ ہے ٹی ون سے ٹی ٹو یہ ڈیٹرمن کر رہا ہے کہ انسٹیبل جو اسٹیٹ ہے لاجک ون اس کا ٹائم کتنا ہے یا اس کی ڈیوریشن کتنی ہے اب یہ جیسے ہم نے پہلے بتایا ڈیپینڈ کر رہا ہے رجسٹر اور کیپیسٹر کی ویلو پہ اگر آپ رجسٹر کی ویلو بڑھا دیں کیپیسٹر کی ویلو بڑھا دیں تو یہ ٹائم پیریڈ جو ہے ٹی ون ٹی ٹو یہ بڑھ جائے گا کیونکہ چارجنگ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی اسی طرح اگر آر کی ویلیو یا سی کی ویلیو آپ گھٹا دیں تو یہ جو ٹائم انٹرول ہے ٹی ون اور ٹی ٹو کا جو بتا رہا ہے کہ انسٹیبل اسٹیٹ ہے یہ گھٹ جائے گا ابھی ہم نے دیکھا monostable multivibrator monostable multivibrator جو ہے اس کی ایک اسٹیبل اسٹیٹ ہے اور دوسری جو اسٹیٹ ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے سو so, وہ ہمیشہ ایک اسٹیبل اسٹیٹ میں رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے انسٹیبل اسٹیٹ میں جائے گا اور واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جائے گا یہ اسٹیبل سے انسٹیبل اسٹیٹ میں کب جاتا ہے جب ہم ایک ٹریگرنگ ان پٹ پل سپلائی کرتے ہیں کتنی دیر کے لیے یہ انسٹیبل اسٹیٹ میں رہتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ایکسٹرنلی رجسٹر اور کیپیسٹر کون سا لگایا ان کی کیا ہے جو مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹر ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ری ٹریگربل اس کو مطلب آپ پلس آپ اپلائی کریں تو جب بھی پلس اپلائی کریں گے وہ دوبارہ سے وہ نان اسٹیبل اسٹیٹ میں چلا جائے گا دوسرا جو ورژن ہے نان ری ٹریگربل نان ری ٹریگربل میں اگر آپ نے ٹریگر کیا ہے وہ نان اسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا دوبارہ سے ابھی واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں نہیں آیا دوبارہ سے آپ نے ٹریگر اپلائی کیا تو واپس وہ نان اسٹیبل اسٹیٹ میں نہیں جائے گا اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرے گا واپس نارمل اسٹیٹ میں آئے گا اور اس کے بعد اگر آپ دوبارہ سے ٹریگر اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے نان اسٹیبل اسٹیٹ میں چلا جائے گا سو so, آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو مونوسٹیبل ملٹی وائبریٹرس ہیں ریٹریگیبل اور نان ریٹریگیبل یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کے ٹائمنگ ڈائگرامس دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام ایک نان ریٹریگیبل ون شاٹ کا جیسے کہ نظر آ رہا ہے ٹریگر ہم نے ٹی ون انٹرول پہ اپلائی کیا پھر ٹی تھری پہ اپلائی کیا اور پھر ٹی فائیو پہ اپلائی کیا جو ٹریگر کی پلس ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فکسڈ اس کا ٹائم انٹرول ہو جو ہی آپ نے ٹی ون پہ ٹریگر پلس اپلائی کی ون شارٹ جو ہے وہ انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا جو کہ ٹی ون سے ٹی ٹو تک انسٹیبل اسٹیٹ میں رہ رہا ہے اس کے بعد جب آپ نے ٹریگر پلس ٹی تھری پہ اپلائی کی دوبارہ یہ ون شارٹ جو ہے انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا ٹی تھری سے ٹی فور تک اور جب آخر میں آپ نے ٹی فائیو پہ ٹریگر پلس اپلائی کی ون شارٹ جو ہے دوبارہ سے انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا T T five six interval تک اب یہ تینوں جو انسٹیبل انٹرول ہیں ان کا ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہوگا جیسے ہم نے جیسا ہم نے پہلے بتایا یہ ڈیپینڈ کرے گا آر سی پہ آر سی کی ویلو پہ دوسرے اگر ٹائمنگ ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیں ادھر ہم پہلی پلس اپلائی کی ٹی ون پہ ٹی ون کی وجہ سے جو ون شاٹ ہے وہ انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا اب ٹی ون سے ٹی تھری انٹرول تک رہے گا اب اس دوران دوبارہ سے ایک ٹریگر پلس اپلائی کی ٹی ٹو پہ اب ٹی ٹو کی وجہ سے اس کی انسٹیبل اسٹیٹ میں فرق نہیں آئے گا یہ ٹی تھری پہ ختم ہو جائے گی اور واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں آ جائے گا اسی طرح اگر آپ انٹرول ٹی فور سے لے کے ٹی سیون تک دیکھیں ایک ہم نے ٹریگر پل سپلائی کی ٹی فور سے ٹی فائیو تک جس کی وجہ سے یہ انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا ابھی واپس اسٹیبل اسٹیٹ میں نہیں آیا ہم نے ایک اور ٹریگرنگ پلس اپلائی کی ٹی سکس سے ٹی سیون سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی آؤٹ پٹ پہ اور اسی طرح آپ انٹرول ٹی ایٹ سے ٹی ٹین دیکھ لیں ٹریگرنگ پلس ٹی ایٹ پہ اپلائی کی انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا ٹی ٹین پہ واپس اسٹیبل اسٹیٹ پہ آ رہا ہے ٹی نائن پہ ہم نے ایک اور ٹریگرنگ پلس اپلائی کی جس سے اس کے آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں آ رہا آئیے دیکھتے ہیں ایک ری ٹریگربل ون شارٹ کے ٹائمنگ ڈایاگرام کو اس میں جب بھی آپ ٹریگر پلس اپلائی کریں گے جو انسٹیبل اسٹیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی ون پہ آپ نے ایک ٹریگرنگ پلس اپلائی کی جس کی وجہ سے انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا ٹی ٹو پہ دوبارہ سے ایک آپ نے ٹریگر پلس اپلائی کی سو جو ٹائمنگ ہے انسٹیبل اسٹیٹ کی وہ ایکسٹینڈ ہوگی ٹی ٹو سے ٹی تھری تک چلا گیا اسی طرح اگر آپ ٹی فور سے ٹی فائیو پہ دیکھیں ٹی فور سے ٹی فائیو پہ ایک ٹریگر پلس اپلائی کی جس کی وجہ سے ون شارٹ انسٹیبل اسٹیٹ میں چلا گیا ٹی سکس پہ دوبارہ سے ایک ٹریگر پلس اپلائی کر رہے ہیں تو جو ٹائمنگ ہے اس کی انسٹیبل اسٹیٹ کی وہ ایکسٹینڈ ہوگی ٹی ٹی سکس سے سیون تک اسی طرح ٹی ایٹ سے ٹی ٹین میں بھی ایکسٹینڈ ہو رہی انسٹیبل اسٹیٹ دوسرے ٹریگر کے اپلائی ہونے کی وجہ سے ٹی نائن پہ جو اپلائی ہو رہا ہے ابھی ہم نے مونوسٹیبل اسٹیبل ملٹی وائبریٹر دیکھا جو کہ ڈفرنٹ ہے of by bistable multivibrator سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی پہ ڈسکشن کنٹینیو رہے گی ہم مزید دیکھیں گے ٹائمنگ سے فلپ فلاپ کے آپریشن پہ فرق کیا پڑتا ہے اس میں اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم